عمر بن سواد عامری محمد بن سلم مرادی اور احمد بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی ان سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں عمر نے کہا ہمیں خبر دی اور باقی دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی ابن وحب نے کہا مجھے عمر بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی کہ موسیٰ بن سعد انصاری نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے حفظ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے آپ کے پاس بنو سلامہ کا ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول ہم اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نکل پڑے ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا اسے ذبح کیا گیا پھر اس کا گوشت کاٹا گیا پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا مرادی کا قول ہے کہ ہمیں یہ حدیث ابن واپ نے ابن لہیا اور امر بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چودہ